حاتم نے بیان کیا ان سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا ان سے سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بوجہ آنکھ دکھنے کے نہیں آ سکے تھے پھر انہوں نے سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شریک نہ ہو سکوں چنانچہ گھر سے نکلے اور آپ کے لشکر سے جا ملے جب اس رات کی شام آئی جس کے صبح کو اللہ تعالیٰ نے فتح عنایت فرمائی تھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کو علم دوں گا یا آپ نے یوں فرمایا کہ کل ایک ایسا شخص علم کو لے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے یا آپ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عنایت فرمائے گا اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ آ گئے حالانکہ ان کے آنے کی ہمیں امید نہیں تھی لوگوں نے بتایا کہ یہ ہیں علی رضی اللہ عنہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو علم دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر خیبر فتح کرا دیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو دو